ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزر نام اس لیے پڑا کہ وہ سوکھی ہوئی گھاس پر بیٹھے تو وہ ہری گھاس میں تبدیل ہو گئی یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اکاون یہ حدیث صحیح ہے